اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس میں جان ڈال دی یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو بات سنتے ہیں